ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت یعنی وہ انہوں نے ایک جگہ پر وہ طالب ہوئے ایک پیر صاحب کے لیکن ان کے جو مرشد پاک ہیں یعنی ان کے جو پہلے پیر صاحب ہیں جب انہیں اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تو یہ جو ہے سلیم صاحب یہ پوچھتے ہیں حضرت صاحب کہ کیا طریقت کے لحاظ سے طالب ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے تو ان کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر طالب اس شخص کو ہونا چاہیے جن کا پیر کامل نہ ہو اگر پیر کامل نہ ہو تو وہ کسی شخص سے طالب ہو سکتے ہیں اگر پیر کامل نہیں ہے تو پھر جو ہے طالب ہوں لیکن اگر پیر کامل ہی نہیں ہے تو وہاں سے بیت جو ہے توڑ دیں کہیں اور مرید ہوں تو اس سلسلے میں ذرا بتا دیجئے کہ آیا اس طالب ہونے میں جو ہے کیا کچھ یعنی کراہت ہے یا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے جزاک اللہ خیر جو اس کے پیر صاحب نے بتایا وہ بالکل صحیح بتایا کہ طالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں بیعت تو کسی اور کی ہوں فیض اس سے لوں گا تو اگر اس کا پیر اس کو فیض نہیں پہنچاتا نہیں دیتا یا وہ فیض دے نہیں سکتا تو وہ کسی اور کا طالب ہو جائے لیکن اگر اس کا پیر واقعی کامل ہے تو اپنے ہی پیر سے فیض لے کسی اور کا طالب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہاں، جو ان کے پیر صاحب نے بتایا وہ بالکل صحیح بتایا جی نہیں